عبد الصالح ام البنین کی چاند علی کے بعد زینب کے پردے کے بارے حضرت ابو الفضل عباس کا دریا پہ جانے کا حال اور دریا کو حکارت ٹھکرانے کے واقعات عباس جس کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں ان کی وفا پہ مشق و دو گواہ ہے عباس دریا پانی علم فرات مشق تشنگی سچینہ یہ سب ایک ہی نام ہے ان سارے ناموں کو اگر کوئی نام دیا جائے تو ایک ہی نام بنتا ہے عباس عباس جہاں بھی پانگیوں میں تو کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فراز چلی اس محبت کی کائنات دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی جری کی جی سوئی اور ماں مات کی جو پہ کر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی سب تمہیں نل کر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی ایک سے سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی ہر ایک نگاہ گر جاتی ذات پانی کی جاتی پانی کی کے ستے علی کے لال سلام جری فتی اسد شیر جلال سلام وفا کی آخری حد کے مہ کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ پانی کی مظلوم میں فنا آفات تبا تو جرت و غیرت کی انتہا عباس جناب زینب بے کس کا آسرا عباس لب فراز فقط تو نے یہ لکھا عباس لب فراز فقط تو تشن لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی حیات کی ٹھہری وفات پانی کی میری حیات کا سامان ناصر شبیر بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر پرا تو مشکو کو کی حشر تک جاگی میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر بہے گی کچھ میں ادا سے پرا پانی کی چلے گی مجل تو ماتم میں بات پانی کی چلے گی ماتم میں بات پانی